السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 502 یہ سبق بھی 2 ان 1 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دھیان سے سنیے کا نور ہی الگ ہوتا ہے عن عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فَإِن تَوَضَّعَ وسلم قبلت صلاته الحدیث رواہ البخاری ترجمہ ایم بنانے والے ایم بنائیں اور اس کی ٹائٹل سرخی لکھے کہ دعا کی قبولیت کا نبوی نسخہ یہ دعا کی قبولیت کا نبوی نسخہ ہے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی رات کو آنکھ کھل جائے رات میں آدمی اٹھتا ہے کبھی پیشاب کے لیے اٹھتا ہے آنکھ کھل گئی جس کی رات کو آنکھ کھل جائے اور پھر وہ یہ پڑھ لے لا پڑھیے میرے ساتھ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول والا قوت اللہ باللہ اور اس کے بعد اتنا جملہ کہے اللہ مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے یا کوئی اور دعا کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھنے لگ جائے تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے بس اس میں ضرور اس کو لکھ لیں یاد کر لیں رات کو تو آنکھ کھلتی کھلتی ہے آدمی کی تو آدمی کی جو رات کو آنکھ کھلے آنکھ کھلتے ہی فوراً جو ہے آدمی یعنی یہ دعا پڑھ لے میری شروع سے معمول ہے یہ دعا کے پڑھنے کا شروع سے آج میں تحجد بھی اٹھا اور میں نے آہستہ آہستہ یہ دعا پڑی حالانکہ لیٹا ہوا ہوں اور آہستہ آہستہ یہ دعا پڑی وہ میری آواز بھی اس کے ساتھ آپ کو آ جائے گی کہ کیسے پڑھنے کی لیٹے لیٹے آپ پڑھ لو جو بھی حدیث کی دعائیں ہیں اس کے لیے یہ بہت زبردست دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے چلیے آج میرے ساتھ یہ دعا تو یاد کر ہی لینا آپ لیکن ایک دعا جو قرآن کے اندر ہے اور بار بار جو ہے مانگی جاتی ہے آدم علیہ السلام کی دعا ہے وہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و الخاسرین یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کی دعا ہے ہمارے دادا دادی کی دعا ہے جو مانگی تھی کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کا ہم نے ہمارے نفسوں پر ظلم کیا اور ہم نے گناہ کیا تو اگر معاف نہیں کرے گا تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے ریاض القرآن کا ترجمہ انشاءاللہ لکھ دیں گے یہ دعا بھی دادا دادی والی یہ قرآن میں آئی ہے یہ بھی ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین بات کا یہ بھی خیال رکھنا یہ تہجد کی جو دعا ہے اس کے اندر الحمد للہ و سبحان اللہ پہلے حمد آیا ہے بعد میں تصویر آئی ہے یہ بخاری شریف میں ہے خالی باقی ساری حدیث کی کتابوں میں پہلے تسبیح ہے بعد میں تحمید ہے سبحان اللہ والحمد للہ یعنی دونوں آگے پیچھے اگر ہو جائیں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے یہ ایک علمی چیز ہے جو میں نے بتا دیا